پہلے ہمت افزائی کی بات ہوتی ہے مزید فکر کی بات ہوتی ہے آپ تو خطیب لوگ ہیں جمعہ میں اپنے مجمع کو ماشاءاللہ متوجہ کرتے رہتے ہیں خیر کی طرف اور یہ علماء کی ذمہ داری بھی ہے شاید کسی جگہ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عالم دین کی ذمہ داری کا رقبہ اپنی ذمہ داری میں اپنی طاقت پر اسی کلو میٹر کا ایریا ہے یوں تو عالم عالم کے لیے ہے اخریجت للناس میں تو ہے ہی ہے لیکن کم سے کم جہاں رہتا ہے وہاں کے قرب و جوار میں اللہ کی توحید کا پرچم بلند ہو لوگ شرک سے نکلے کفر سے نکلے اس درجے پر آ جائیں آج اتنی بڑی کثیر تعداد ہے جو شرک میں مبتلا ہے اور بدت میں مبتلا ہے تو وہ جو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نا جس کا خلاصہ ہے کہ جو آدمی کلمے کے ساتھ گیا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے حضرت ابو ذر اس زمانے میں اس طرح کا کوئی سوال ہی نہیں تھا لیکن زمانے ماضی میں کوئی آدمی صرف کلمہ پڑا اور چلا گیا یا پھر آئندہ مستقبل میں کوئی ایسا ہو تو صحابہ نے مسئلہ حل کیا وہ ان زنا و ان فرق آپ کہہ رہے ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دے رہے اہمیت ایمان کی بتا رہے پھر دوبارہ کا وہ سنا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ کا یہ مطلب نہیں ہے عوام میں کہ بھائی چلو تم یہ کام کرو پھر بھی جنت میں چلے جاؤ گے ایک چیز کی اہمیت تاجدار مدینہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ ایمان کی عظمت اللہ کے یہاں تیسری مرتبہ پوچھا تو پھر آپ نے یہی کہا اللہ ابی لے ابو ذر کو کتنا حالانکہ صحابہ کی جماعت کے بارے میں قرآن شہادت دیتا ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کے دل میں ایمان کو راسک کیا ہے اور پھر اللہ نے احسان جتایا ہے وہ کر رہا القفر والفسوق والعصیان یہ ہے نا اللہ نے پھر کہا کہ یہ ہماری نعمت ہے لیکن یہ لوگ جن پر یہ نعمت ہوئی ہے علائق پکی بات ہے اس لیے صحابہ کے بارے میں کوئی نقطہ چینی کی اجازت ہم کو نہیں حضرت شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت صحابہ میں صحابہ کے عنوان کو امت کے عام طبقے تک پہنچایا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی عظمت عظمت پیدا پیدا ہوئی ہوئی اور اتنی بہت سال پہلے کا واقعہ ہے امریکہ کا اللہ کا شکر سفر دو مرتبہ ہوا تھا جوانی میں تو وہاں لوگوں میں اس تعلیم کی وجہ سے گھر کی تعلیم کی وجہ سے بہت کالے لوگ ایمان کی طرف بھی متوجہ ہوئے اور انہوں نے سنا کہ صحابہ پگڑی میں رکھتے تھے ایسے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے اس ماحول میں فضائل کے ذریعے سے ایسا جذبہ پیدا ہوا صحابہ کی عظمت بھی بتائی ہے اہل بیت کے واقعات بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور بیویاں بتائی اور مدرسوں میں ہوتا ہے مسابقہ تو اس میں بھی بچوں کے ذہن نشین کرنے کے لیے کہ آپ کی بیویوں کے نام بتائیں مسلمان کوئی مسلمان کا دل سے خالی رہے گا اس کے دل کا وجدان یہ رہے گا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آپ کی بیویوں کو جانوں کون تھے کیسے تھے کہاں تھے کیا خوبیاں تھیں تو یہ حکایت صحابہ کے ذریعے سے چھوٹے بچے جب گھر میں سنتے تو وہاں جو کالج ہوتے ہیں اسکول ہوتے ہیں چھوٹے بچے تو وہاں بچپن سے ان کو اور تیار کیا جاتا ہے ذہنی طور پر اور ان سے ان کا مستقبل کا کیا ارادہ ہے ان کا کیا ذوق ہے کیا اندر میں چیز تیار ہو رہی ہے تو ان کو چھوٹے چھوٹے پروگرام دیتے ہیں کوئی مکان بنا کر لاوے انجینئر بنے گا کوئی ایروپلین کی شکل بنا کر لاوے یہ ٹیکنیکل بنے گا یا پائلوٹ بنے گا اس انداز سے جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں بچوں کو دیتے ہیں کہ بھائی کوئی چیز بنا کر لاؤ تو وہ چیزیں بنا کر لاتے ہیں ایسے بچوں سے عام سوال ہو رہے تھے تو ایک بچے نے سے پوچھا تم کیا بنو گے مستقبل میں کیا بنو گے تمہارا فیوچر میں کیا ارادہ ہے تو اس بچے نے کہا میں صحابی بنوں گا اب یہ تو وہاں کے لوگوں کے لیے ایک نئی چیز ہے تو اب انہوں نے ان کی والدہ کو فون کیا کہ یہ کیا لفظ ہوتا ہے ہم تو نہیں سمجھ رہے صحابی کیا ہوتا ہے بچہ بھی نادا نہیں اور بچہ وہ جانتا نہیں بچہ اتنا ہی جانتا ہے کہ حضور کے ساتھ رہنے والے وہ ایسے تھے ایسے تھے ان کی ماں پڑھاتی تھی وہ تعلیم میں سمجھاتی تھی بہرحال لمبا قصہ ہے کہ بھائی اس نے پھر ربط کیا وہ بھی دعوت کا کام کرنے والی تھی جس کی نتیجے میں یوں کہا کہ میڈم آپ ہمارے گھر مہمان بنیے اس کو سمجھنے کے لیے حکمت سے ان کو وہاں بلایا کہ بھائی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں بچے کے ذہن پر یہاں تو کوئی ایسی تعلیم ہو نہیں رہی ہے یہ کیا چیز پیدا ہو رہی ہے تو ان کا اکرام کیا ان کو سمجھایا یہ لفظ آیا کہاں سے اور ہوتے ہوتے جب وہ بات سمجھائی دعوت کے راستے سے حکمت کے راستے سے تو وہ بچہ اس میڈم کے دل کو پسیجنے والا بن گیا حکایت صحابہ میں حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں اس وقت امت کی جو امراض تھے اور کس طرح اس کو کنٹرول کیا جائے اس انداز سے لکھا گیا ہے اور مولانا الیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے پر حکم پر لکھا گیا مولانا الیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو اللہ سے قبول کروایا اور اس کا نفع عالم نے دیکھا علماء بھی متوجہ ہوئے عوام بھی متوجہ ہوئی اور ہر طبقہ متوجہ ہوا اور ہوتے ہوتے اس کو سال ہر سال گزر گئے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے اسلاف کی اس محنت کو جو جو ہمارے بزرگوں نے جس کو سراہا اور جس کے پیچھے دعائیں دی اور جس کی تائید کی تائید کی بڑے بڑے علماء تائید کی اس کو اس کے نہج سے باقی رکھا جائے تاکہ یہ خیر دیر تک باقی رہے شروع میں چلنے والی جماعتوں نے جو مجاہدے کیے تھے اگر کوئی ان میں سے زندہ ہوتا تو بتاتا اب تو یہ ہے کہ جس نے کسی سے سنا یا دیکھا یا ملاقات ہوئی وہ بتا دے کچھ ہمارے گاؤں کے تھے ایک حجی موسا بابا گجرات میں شروع میں لگنے والوں میں مولانا عیسیٰ محمد پالن پوری اور ان کا زمانہ پائے ہوئے قائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پورا زمانہ پایا سن چونسٹھ میں کاوی میں اجتماع ہوا اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شروع میں ان کا ذوق تو کتابوں کا تھا تعلیم کی طرف زیادہ توجہ تھی تو اس میں لگے رہے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آخری مرحلے پر پہنچ رہے تھے ان کو متوجہ کرتے تھے لیکن یہ بھی تو کوئی چیز وہ خاندان اللہ سے مانگ بھی رہا تھا اللہ ان کی دعا کیسے رد کرے گا یہ چیز ان کے لیے مانگی اور دنیا سے جاتے ہوئے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کم بیشی کے ساتھ الفاظ نقل کرتا ہوں کہ اپنے یوسف سے کہا یوسف آؤ مل لو ہم تو جا رہے ہیں اللہ نے ایک کام دیا ہے اگر اس کو کام بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے صدیوں تک کے انسانوں کی ہدایت کا سامان اس میں چھپایا ہے اور اگر اس کو کھیل بناؤ گے تو کھیل بن کر ختم ہو جائے یہ لفظ ان کو کہے کمی بیشی کے ساتھ میں نقل کر ہوں مولانا لاج صاحب اس کو پورے الفاظ نقل کر یوسف آؤ مل لو اللہ نے ایک کام دیا ہے اگر اس کام کو کام بنا کر کے اس کے تقاضے پورے کرو گے تو اللہ نے صدیوں تک کے انسانوں کی ہدایت کا راز اس میں چھپایا ہے اور اگر اس کو کھیل بناؤ گے تو کھیل ہو کر ختم ہو جائے گا پھر اللہ نے وہ نسبت ان میں منتقل کی اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری جفا کشی کے ساتھ پوری ہمت کے ساتھ جن علماء نے مولانا یوسف صاحب کے بیانات سنے وہ جانتے ہیں یہ عمر کیسے تیار ہوئی اور مولانا کے کیا تاثرات تھے تو بڑی عمر کے علماء بھی بہت احترام کرتے اور ان کی بات لیتے تھے اور ان کی تائید میں آئے اور آپ کی حیات الصحابہ یہ اس کی ایک مثال ہے عرب لوگ اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے جامعہ اظہر میں بھی پڑھائی جاتی ہے اور یہ مولانا عمر صاحب ہے ہمارے ساتھ یہ وہ کون سا وہ اور ایک دوسرا ہے جہاں بہت علماء تانیہ موریتانیہ موریتانیہ میں بہت علماء ہے اور علم کا عجیب ماحول ہے اور سادگی بھی اتنی ہے بہت سادگی اور حافظے بھی اللہ نے ایسے دیے وہاں کا چرواہا بھی ہزاروں حدیثوں کا حافظ ہوتا ہے چرواہ اور استاد جو ہوتے ہیں وہ طلبا کے کپڑے بھی دھو دیتے زبردست ماحول ہے کبھی موقع ملے تو ان سے حفظ الرحمان صاحب آپ موریتانیہ گئے تھے تشاد تشاد میں بھی علماء بہت ہے بس وہ ملک جو ہے کوئی زیادہ وہ ہے تو وہاں خزانہ لیکن ایک ماحول نے ان کو گھیر رکھا لیکن اپنی چیز پر اڑے گئے اپنے دین پر جمے ہوئے ہیں سادگی کے ساتھ ان کی زندگی ہے ایک احمد نام کا نوجوان یہاں وقت لگانے آیا تھا تو وہ شروع میں عرب کی جماعت کے ساتھ چلنا ہوا بالکل نوجوان تو حفیظ قرآن وہ لوگ ورش پڑھتے ہیں ورش ورش کی قرآن سے پڑھتے ہیں اور اتنا ایزی پڑھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہتے ہوئے آٹھ دس پارے سب کاموں کے ساتھ ایسے ہی جیسے بات کر رہا ہوں ایسے پڑھ پڑھ پڑھ پڑھ پڑھ پڑھ پڑھ قرآن مر سے پڑھا یہ سب ان کی ان اساتذہ کے ساتھ صحبت کا اثر تھا وہاں گئے تھے مورک مراکش کے قریب میں تو وہاں بچے حفظ کرتے ہیں تختی پر لکھتے ہیں لکڑی کی استاد لکھ کے دیتا ہے وہ بھی لکھتے ہیں بس وہ اسی سے یاد کرتے ہیں حفظ کرتے اسپین کی تاریخ میں کیسے کیسے علماء اور کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے اللہ علیہ کی مرتبہ میں گئے تھے تو رونے کے سوا کچھ نہیں ہے جہاں ان کا خطبہ سننے کے لیے پچاس ہزار آدمی ایک ساتھ میں ہوتے تھے آج جمعہ کے دن وہ مسجد خالی ہے آپ بھی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ بھی جاؤ تو سوائے رونے کے کچھ آپ اس لیے کے ساتھ گئے پولیس آپ کے پیچھے لگی آپ کو جوتے بھی نہیں نکالنے لگے جس کو معلوم ہے وہ پہلے سے باہر سے جوتے اپنی تھیلی میں رکھ کر پیدل آتے اگر آپ یوں کرتے ہیں فوراً آپ کے ہاتھ پکڑ لیں گے رکو نہیں کر سکتے سدھا نہیں کر سکتے یہ چیزیں کیوں پیدا ہوئی ہے اس کی تاریخ اللہ نے اس ملک میں دعوت کے راستے سے بڑا انعام دیا اور ہمارے حضرات نے جو آزادی کے زمانے میں جو مشقتیں اور صعوبتیں برداشت کی تھیں اور اس امت کے لیے حفاظت کا جو نظم سوچا تھا مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جیل میں سے رہ کر سبق سیکھا کہ ان میں ایک بنیادی چیز پڑ گئی ایمان ان کا محفوظ ہو جائے کلمے کے ساتھ وہ جڑ جائے اور ان کا تعلق اللہ رسول سے ہو جائے وہ اس انداز سے نہ رہیں کہ کل قیامت کے دن حسرت سے یوں کہیں کہ یا علیہ تنی تخص تم رسول سبیلا تو ایسے علاقے کے علاقے خالی پڑے گی پیدل جماعتیں جاتی ہے تو کارگزاری سناتی ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اسی سال کا آدمی یہ ہیں زندگی میں پہلی بار تو ملنے کے لیے آئے دیہاتوں میں ایسے لوگ ہیں اور ان میں خوبیاں ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خوبی اس میں نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خوبیوں کو اللہ نے امت کے ہر فرد میں یوں بکھیرا ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ الناس الناس و و معادن معادن معادن لیکن یہ کب ہوگا جب اس کے اندر سے وہ چیز نکالی جائے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو اجتماع انیس سو چونسٹھ میں ہوا شاید ہماری پانچ سال کی عمر ہوگی ہم نے تو دیکھے نہیں ہیں والد والدہ تھی یہاں ایک بڑا اجتماع ہوا تھا مولانا یوسف صاحب کا اور لوگ دور دور سے آئے تھے چلانے والے تو مختلف باتیں بھی کہتے تھے کہ ہاں، جنتوں کا بھی اجتماع ہوا تھا وہ ہماری مسجد کا تھے خیر وہ تو اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں اللہ نے جین و انس دونوں کو مکلف کیا ہے وما خلقت الجن والانسا اللہ اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی سے سے کی بستی سے واپس آ رہے تھے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے اور جنوں کی جماعت وہاں سے گزر رہی تھی تو وہ بھی ٹھہر گئی کہ یہ تو کوئی عجیب کلام ہے اور اللہ کہتے ہیں وہ تو ہم نے پھیرا تھا ہم نے پھیرا تھا نبی جی یاد کرو وہی جو صرفنا علیہ کا نفرم من الجن یستمعون القرآن کیا ہے وہی صرفنا علیہ کا نفرم من الجن یستمعون القرآن فلما حضر قال انصتوا अन सीतू कैसे का तरह فلما قضي ولوا الى قومهم منذري اور پھر قوم کو دعوت یا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى انزل من بعد موسى ہے ان میں بھی اچھے برے ہوتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری اللہ نے فوقیت انسان کو دی فضیلت انسان کو دی تو <clears throat> یہ بڑی چیز ہے ضرورت نہیں ہے کافی ہو جائے گا بھائی آواز آ رہی ہے نا میری ہے نا بس ٹھیک ہے وہاں ضرورت ہو وہاں لے لو تو کابی کا اجتماع تھا اور اس میں سے تقریباً چھ جماعتیں بیرون کی تشکیل ہوئی پہلی بار جو آواز لگی بیرون کی اللہ نے اس صوبے کو قبول کیا اور بیرون کی جماعتیں بنی وہاں سے تو مولانا عیسیٰ محمد بھی تھے مولانا عمر صاحب پالن پوری بھی تھے ایک جماعت اور بنی اس میں مختلف جگہوں کے لوگ تھے میں حاجی موسا تھے یہ ان کو ان کی تشکیل ہوئی ملک شام تو پانی کے جہاز سے وہ لوگ روانہ ہوئے ان کو کیا پتا کہ وہاں کیسا موسم ہے ابھی تو آپ معلوم کر سکتے ہیں نیٹ کے ذریعے سے اس زمانے میں چونسٹھ کے زمانے میں جبکہ ہندوستان بھی اتنا پورے گیہوں بھی میسر نہیں تھے ہم لوگ لال جوار کھاتے تھے لائن میں کھڑے رہ کر کے لاتے تھے کاہت سالی تھی تو دودھ اس کا پاؤڈر کے لیے پنچایت کی لائن میں گرم پانی صبح لے کر جلدی سے لائن میں کھڑا رہنا پڑتا تھا وہ دو چمچ ڈال دے اس کے بعد گھر میں چائے بنتی اور لال جوار بھی وہ چھاننی پڑتی تھی وہ بھی ڈنکی جو ہوتے تھے اس کو نکالنے پڑتے تھے صاف کرنے پڑتے تھے بہرحال وہ جماعت وہ وہاں سے گئی اور عراق کے راستے سے ہوتے ہوئے بلکہ شام پہنچی جس وقت پہنچی وہ شام ہو گئی تھی میں خود ان کے پاس بیٹھ کر یہ بات کی آپ گئے تھے پہلی جماعت میں ہاں میں نے کہا تھوڑی سنا ہوتے کہ بیٹا بہت داستان ہے کیا سناؤں ایک سنا دو ایک سنا دو سر ایک ہی سناؤ تو انہوں نے سنا سنایا جب ہم شام کو پہنچے رات ہو چکی تھی سورج ڈوب چکا تھا نماز ہم نے پڑھ لی تھی مسجدوں میں کوئی ایسا ماحول تھوڑی تھا کہ استقبال کرے کہ بھئی چلو جیسے مرزا پور والوں نے راستہ بتایا آپ منڈپ باندھا گرم ٹھنڈی پانی کا انتظام کیا وہاں کوئی ایسا تھوڑی تھا شروع میں چلنے والی جماعتوں اللہ اکبر ہم شہر میں داخل ہو گئے اب اندھیرا ہو رہا ہے کوئی سواری تھوڑی ہے پیدل داخل ہوئے بھائی مسجد کا ایک نشان ملا ہے اور مسجد میں پہنچے مسجد کے موضوع میں وہاں کے پہنچتے پہنچتے عشاء بھی ہو چکی تھی اور کہا کہ بھائی یہاں کوئی پردیسی آدمی ٹھہر نہیں سکتا ہے جاؤ آگے اور سردی اتنی تھی کہ ہمارے پاس سردی سے بچاؤ کا پورا سامان نہیں تھا ہمارے دانت بجے رہے ہم کو نہیں پتا کہ یہاں اتنی سردی ہوتی ہے دو تین مسجدوں تک گئے پھر کہا بھائی اب ہماری ہمت نہیں ہے سردی میں چلنے کی ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور جو ان کے پاس بستر وغیرہ تھا اس کو بچھایا اس پر بیٹھے ان کے پاس اسٹو تھا مٹی کے تیل والا وہ جلایا اور چار اور پانچوں آدمی بیٹھے بیچ میں اسٹو رکھا آپس میں چادر اوڑی اور اس گرمی سے رات گزاری رات کو پولیس والے آتے بھائی کون لوگ ہیں کب ہے ہم انڈیا کے لوگ ہیں بھارت کے لوگ ہیں کیوں آئے ہو تو یہ خفیہ پولیس کے ذریعے سے رات بھر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہ بھائی کون لوگ ہیں راستے پر سڑک پر بیٹھے ہیں فٹ پاتھ پر بیٹھے ہیں اور یہ اس طرح سے گزارے یہ بات اس زمانے کے بادشاہ تک پہنچی تو ان کو بلایا ان کی غرض معلوم کی اور پھر دوسرے دن سے مسجدوں میں اجازت ہو گئی فَإِنَّ مَا الْحُسْرِ ہمارے استاد مولانا ایوب صاحب اسراوی علم السگا پڑھاتے تھے ہم تو نابالغ تو وہ وقفہ ہوئے نا تو سبزی کی لاری آ رہے گاؤں میں سے استادوں کے گھروں کے پاس کسی کو کہیں جاؤ تم کیسے دیا ہوں دوسرے ایک مولانا یعقوب صاحب مولانا علی صاحب تو مولانا مہی الدین صاحب تو جاتے تھے پہلے اگر پیسے دے کر نہیں آئے تو پھر ہمیں کہتے دے دیا تو بھول گئے تھے پیسے بھی کم تھے مولوی کی زندگی تو تھوڑی سی ایسی تنگی ترشی میں ہوتی ہی ہے ان نہ اشد سے بلا ان الانبیاء بالان المبیا ہم تو نابالغ تھے ہم کیا سمجھیں تو بڑی مشکل سے کوئی پانچ کی نوٹ اندر یوں ہو پرانے دیہاتی جو پہنتے ہیں صدرا یہ جیب والا جو اندر سے نکال گیا اور نکالتے نکالتے ایک شعر پڑھ رہے تھے اب بعد میں سمجھ میں آیا کوئی کہتے تھے ادھر صدر کل بلوا فی علم نشرح وہ گنگناتے تھے وہ کیا سمجھے طلبا پتہ چلا کہ وہ تو تنگی ترشی کا زمانہ تھا اور ہمارے اصلاف میں ان تنگی ترشیوں میں جو ذمہ داری تھی وہ پوری نبھائی مولانا عبدالرحمان صاحب کاکوشی نے بعد میں تو کتاب بھی لکھی گئی عموماً قوم تاریخ کے آئینے میں مولانا نظیر میاں صاحب نے جہاں سیت کا زور تھا نواب شیعہ ہے اور بجلی نہیں ہے اور اس زمانے میں اونٹوں پر نمک کا پانی اور خشک روٹیاں لے کر کے لوگوں کے کنو پر جا کر کے ان کو دین سے قریب کیا ہے پیر مشائق رحمۃ اللہ علیہ کے جو دوہے ہوتے تھے وہ سنا سنا کر ان کو قریب کیا ہے اور سنت سے ان کو منسلک کیا ہے علماء کی جفا کشی مشہور ہے اللہ نے ہمارے زمانے میں علماء کی محنت سے دعوت کی قربانیوں سے اور اہل اللہ کی برکت سے یہ چیزیں آسان کر دی ہے وہاں کوئی عمارت نہیں ہے موریتانیہ میں درختوں کے نیچے سبب ہو رہا ہے اور ان میں بڑی خوبیاں ہیں یہ جولا کا علاقہ ہے مولانا زکریہ صاحب کا کاندلا کاندلا کے پیچھے بہت سال پہلے اس علاقے میں عرب جماعت لے کر جانا ہوا تھا تو وہاں مدرسے والے مدرسے میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور دو کلاسیں وہاں میدان میں درخت کے نیچے سبق ہو رہا تھا ملاقات میں گئے تھے تو بہت متاثر ہوئے وہ ان اساتذہ نے اپنی حیثیت کے موافق چائے اور بسکٹ تو وہ لائے طلبہ چھوٹے بیٹھے ہوئے اور عرب مہمانوں سے کہا کہ لیجیے تو وہ غیرت مند عرب تھے کیا غیرت نے اس وقت کہا ہم نہیں کھا سکتے لماذا قال هذا ليس عینان تعطلان و عینان تنظران ہماری آنکھیں تو کھا رہی ہو اور وہ آنکھیں دیکھ رہی ہے اور تھے وہ بسکٹ ایک غیرت علماء تھے وہ وہی اسی علاقے کی وہ سب خوبیاں ہیں لوگوں میں عجیب عجیب اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک محنت کے ذریعے سے ایک ماحول اللہ نے دکھایا ہے اب لوگوں میں طلب ہو رہی ہے جگہ جگہ مکتب کھل رہے ڈیمانڈ ہو رہا ہے پیدل جماعتیں چل رہی ہے شوق دلا رہی ہے پالنپور کے علاقے میں ایک جماعت چلی تھی اس گاؤں میں محنت کی کہ بھائی ہمارے یہاں تو کوئی عبادت خانہ نہیں ہے تو انہوں نے اتنا آسان کر دیا جنگل سے چار لکڑی کاٹ کر لائے کو لگا دیا پلاسٹک باندھ دیا ان کا یہ عبادت خانہ اذان سکھا دی نماز سکھا دی اذان نماز شروع ہو ہمارے استاد مولانا ابراہیم صاحب وہ بھی ہم بھی ہم بھی نادان نابالغ تھے وہ ان کا بھی ایک جملہ ایسا محتم صاحب کی طرف سے کبھی کوئی سرکولر آئے تو پھر وہ فارسی پڑھاتے تھے گلستان بوستہ ازبر تھی ان کو دے ایک بولے پاوے ہندوستان میں بہت پڑھانے کی جگہ ہے لیکن اس چیز کا مزہ اور لذت مشقت کے ساتھ اس وہاں تک مرتے دم تک وہیں پڑھایا فارسی کے بڑے مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے اور بہت سادگی کے ساتھ زندگی گزار کر ہمارے اسلاف گئے تنگی ترشی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ڈھائی سو روپیہ ان کی تنخواہ تھی ہمارے گاؤں کے ایک استاد کسی مکتب میں تھے میری ننیال میں پچیس سال اس گاؤں میں گزارے انتقال ہوا تو ان کی تنخواہ ایک سو ساٹھ روپے سے زیادہ نہیں تھی البتہ دیہات والے اناج کے دنوں میں کچھ اناج یہ ہمارے یہاں لکڑی جلانے کو اس وقت میں یہ کپاس کی لکڑیوں کی وہ جمع کرتے تھے باڑے میں تو بیل گاڑے سے دو تین ایل ڈال دیتے تھے بچے والے تھے ایسے تنگی ترشیوں میں علماء نے کام کیا ہے اللہ نے ہمیں سہولتیں دی بہت آسانی دی پیدل کام کیا ہے مولانا عبدالرحیم صاحب بورسدی تھے یہ سدھی تحریک چلی تھی آزادی کے بعد ہندوستان میں تو <clears throat> یہ کھیڑا ضلع جو ہے کھیڑا وہ زیادہ متاثر تھا وہ گراسیا برادری زیادہ متاثر تو وہ لوگ چنے اور گڑ لے کر کے ان دیہاتوں میں پیدل گئے مان عبرم بورسدی وہ بھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یاد کر اور اس تحریک کو باقاعدہ دھکا دیا تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہر امت کو کس انداز سے بچا کر لے کر چلنا جہاں مدرسے کی ذمہ داری ہے بچوں کے پڑھانے کی ذمہ داری ہے ایسے اپنے مسلیوں کو سنوارنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے اور ہر لائن سے اپنی بھی ساتھ بھر کرے اپنی استعداد سے کرے اپنی بساط بھر کرے اور جو طلبہ ہمارے پاس ہے ان کے ایمانی عقیدے یہ ذہن نشین کیے جائیں ذہن نشین کیے جائیں اس کے لیے تدبیر ہے میں جس علاقے میں مجھے بھیجا تھا شروع میں تو پورے محلے میں چار میرے مکان کے چاروں گرد وہ جوا چلتا رہا چوبیس گھنٹے اور عورتیں ساڑیاں پہنتی تھی تو میں تو تھک گیا میں دماغ تھک گیا میں نے استادوں سے شکایت کی کہ آپ جہاں بھیجیے وہاں تو بہت برا بولے میں کیا کروں بولے نہیں جم کرو تو کتنا جمیں بول سر تھک جاتے ہیں اب نظر اٹھاوے تو ساڑیاں پہنی ہوئی ہے تو یہ پورا بدن آدھا دکھے تو رومال رکھوں تو وہ کہے کہ میاں صاحب تو اوڑھنی اوڑھتے ہیں اتنی سننے کی لیکن ہمیشہ استادوں کی رہبری میں بڑا فائدہ ہوتا دو سال کے بعد پھر مول صاحب نئی دل جمتا ہے میں کیا کروں تو ہمارے محتم دارالعلوم بڑودا ہے میں نے ہپ سے کیا تو ان کی شکایت کی مول صاحب کیا کروں تو بولے جم کر درخت کو رکھو چلو مان لو یہاں سے اکھاڑ لیا یہ درخت یہاں بڑا نہیں ہوتا اپنا کچھ کام نہیں ہوتا یہاں سے اکھاڑ کر وہاں لے گئے وہاں بھی بڑا نہیں ہوا وہاں سے اکھاڑ کر تیسری جگہ لے گئے وہاں بھی نہیں جمع تو اس درخت کی حالت خراب ہو جائے گی اب اس کی آگی آری کرو وہاں دھیمے دھیمے تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو بستیوں میں جا آئے اللہ والے آئے قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ باندھوی کا آخری سفر گجرات میں ہماری بستی میں ہوا تھا پروگرام ہوا تھا اس اللہ والے کی برکت ہم نے یہ دیکھی کہ وہ جوا تو چلا گیا لیکن جواریوں کی اولاد میں حافظ قرآن ہو گئے وہ اللہ والوں کی برکت اور اتنے سادہ تھے اتنے سادہ تھے شاید عجیب ان کی نوعیت تھی جب وہ آئے تو ڈابھیل سے نکلے تھے اور ڈھائی بجے ڈابھیل سے نکلے تھے اچھی گاڑی تھی لیکن گولڈن برج پر پھنس گئے ٹریفک میں تو ڈیڑھ گھنٹہ ایسے گاڑی میں بیٹھے مشکل سے راستے میں اثر پڑی اور مغرب کی مغرب بھی راستے میں پڑی عشاء سے پہلے پہلے ہمارے یہاں پہنچے تو وہ جو پیرانہ سالی ذوف سفر اور وہ زندگی کے آخری ایا اس کے چھ مہینے بھی نہیں گزرے پھر انتقال ہو گیا آپ کا انتقال ستانوے میں ہوا آج تک وہ منظر دیکھتا ہوں تو آنکھوں میں پانی آتا ہے گاڑی میں سے اترے نہیں مدرسے کا تھا اور وہ بھی ہمارا مدرسے کا نام ایک روپیے کا مدرسہ تھا کہ عورتوں نے ایک ایک روپیہ روز جمع کر کے سبزی میں سے نکال کر وہ دیا تھا اس کی تعمیر میں مستانوی صاحب نے اس کو ذرا سا اور اہمیت سے بتایا ہوگا تو حضرت کے اس مدرسے میں ہم ضرور جائیں گے اس کے افتتاح میں آئے تھے محلے میں بہت خوشی تھی اور سڑکیں سجائی تھی وہ چھوٹی چھوٹی ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ جو ڈیکوریشن کی ہوتی ہے سیریز والی لائٹیں سڑک کی دونوں جانب کہ آپ یہاں سے داخل ہونے والے ہیں تو دونوں جانب دور تک سجایا تھا میرے خیال سے پانچ سو میٹر تک سجایا تھا تو وہاں سے آئے گاڑی میں سے اترے تھے آپ کا توازو یہ تھا کہ بھائی ہمارے میزبان کون ہے میں کھڑا ہو گیا ہمارے حدیث آپ سے نرم میں کھڑا ہو گیا میرے ہاتھ پکڑا ایک دیکھو کھلے میں تو ایک ادنا سا آدمی کیا بول رہے ایک ادنا سا آدمی یہاں بڑے بڑے علماء آئیں گے یہ چیز اچھی نہیں لگتی کیا کہنے کا انداز تھا وہ ڈیکوریشن جو کیا تھا وہ اچھی نہیں لگتی میں نے کہا حضرت آپ آپ کی طبیعت پر اس کا غلبہ ہے تو ہم اس کو بند کرتے تھے بہت نہیں نہیں نہیں ایسا نہیں کہتا میں تو ایک حقیق سے آ نہیں حضرت ابھی بن ہو جائے گی پھر کہنے لگے نہیں بھائی میں تو ایک ادنا سا اچھا نہیں پھر اترے گھر میں داخل ہوئے ہم نے سوچا نماز پڑھنی ہوگی تو ایک چادر وہ دروازے پر تھی جو کھینچ کر بچھائی اور لیٹ گئے میں حضرت مسلح لاتا ہوں کہ نہیں مجھے نماز نہیں پڑھنی ذرا سا کمر سے دکھائی سے لیٹ گئے کھانا نہیں کھایا شروع کروا دیا بھائی دیکھو ہم تو مدرسے کے پروگرام میں آئے ہیں چلو بھائی مدرسے نہیں اس کے بعد استنجا کے لیے آئے تو وہ تو اس زمانے میں جو سیریز تھی وہ الگ الگ جگہ سے وہ جوائٹ کر کے وہ کہتے ہیں بجا کر چالو کرتے تھے تو الگ الگ وائر پھینڈے پڑتے تھے تو جہاں تھا وہ مدرسے کے پاس تھا وہ پیچھے سے بند کرتے کرتے آ رہے تھے بھائی یہ تو ابھی جل رہی ہے میں نے کہا حضرت یہ الگ الگ سسٹم کے وہ بند کرتے کرتے آ جائیں گے مدرسے میں گئے سب لوگ کھانا کھا چکے تھے حضرت نہیں نہیں مدرسے میں مدرسے میں گئے اور تین پارے حضرت نے تلاوت تیار اور سیدھے تخت پر آ گئے رات کو بارہ بجے جلسہ ختم ہوا سوا بارہ بجے مولوسانی صاحب نے کہا بھائی بہت لوگ ہیں وہاں اندور میں تو بہت تکلیف ہوئی اندور میں بھی تشریف لائے تھے ستانوے میں کچھ ہی دنوں پہلے دو مہینہ یا تو اس وقت اندور والوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا تھا جس کو مسافہ نہیں ملا وہ حضرت کو یوں ٹچ کر کے پیچھے سے جا رہا ہے اور جیسے حجر اسود کو بوسا لے رہے <laughs> یہ مجھے پتہ چلا تھا تو ملوستان نے کہا کوئی راستہ ایسا نکال کہ بھئی ہم پیچھے سے نکالیں میں نے کہا گاڑی پیچھے منگوا لیتے اور دوسرے راستے سے شہر کا چکر لگا کر کے شہر کے باہر مدرسہ ہے مولانا قمر الدین صاحب کا بیگا میں جا کر کے حضرت نے کھانا کھایا تھوڑا سا میں گاڑی میں تھا میں نے کہا حضرت آپ کو اندور میں بہت وہ ہوا ہے کیوں لوگوں نے آپ کو بہت دھکا مارا <laughs> تو کیا کہنے لگے نہیں بھائی نہیں یہ سب محبت کی بات ہے کیا کہنے لگے میں برا نہیں لگا پھر مجھے کہنے لگے بہت بولے لوگ تھے یہاں کے سجانے کے بعد کون مانتا ہے لیکن اچھا ہوا مان گئے ہمت افزائی تو ہمارے بڑوں نے اس طرح سے مستقل اسفار کر کے اب ڈبوئی کون جانے وہاں کتنی بدعات ہے اور کتنی وہ ہے لیکن ہمیشہ اس تقاضے پر مشورے پر اپنے آپ کو پابند کر کے امت کی ہمت افزائی کے لیے آپ اور ہمارے جتنے بزرگ تھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا سناتے ہیں کہ جمعہ کی ان کی کوئی جمعہ کسی علاقے کے سفر سے خالی نہیں ہوتی اور دو تین چھٹیاں آ جائے تو آپ آسام اور وہاں تک گئے ابھی پچھلے سال دو ہزار اٹھارہ میں انیس میں واپس آئے دو ہزار انیس میں بنگلہ دیش گئے تھے وہاں ایک شہر ہے سلٹ سلٹ شاہ جلال کا وہاں مزار ہے جو اس کی ہدایت کا باعث بنے تھے وہ شاہ جلال بنگلہ دیش کی ہدایت ہے تو وہاں ان کا مزار ہے سلٹ میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بائیس سال ایک مسجد میں اعتکاف کیا ہے رمضان کا ہاں؟ بائیس سال چوہے پر وہ مسجد ہے وہ مسجد میں جانا ہوا وہ مسجد آج بھی تھوڑی تھوڑی دیر سے کوئی نہ کوئی آتا ہے نماز پڑھتا ہے چلا جاتا ہے برکت کے طور پر آتا ہے نماز پڑھتا ہے چلا جاتا ہے بازار میں تو ہمارے اسلاف نے امت کے ہر طبقے میں جا کر کے کام کیا ہے اب یہ جو طبقہ تبلیغ کا دعوت کا وہ چل پھر رہا ہے ہمارے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قاضی عبد الواحد صاحب کہتے تھے کہتے تھے ساتھیوں سے کہتے تھے علماء سے کہتے تھے دیکھو آپ کی مسجد میں جماعت آئے کوئی امام صاحب ان کے ساتھ بیٹھ گئے اب جماعت ہے ارڑیا کی اس زمانے میں ارڑیا کا اجتماع حضرت نے طے کیا تھا قاضی صاحب نے اور بہت محنت ہوئی تھی بہت بڑا اجتماع ہوا تھا تو جماعتیں اس کے بعد جو اٹھائی وہاں سے ارڑیا سے چوراسی میں تو کہتے تھے دیکھو جماعتیں اپنے پاس آئے آپ تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور سورہ فاتحہ آپ ان کی سنو اب بہت سے لوگ ہیں ان کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے تو آپ یہاں بیٹھے بیٹھے ارریہ کے اس دیہات میں آپ نے اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا دیا آپ نے ان کو اچھا گشت سکھا دیا اور وہ گش انہوں نے وہاں قائم کر دیا تو آپ مسجد میں رہ کر کے وہاں آپ نے اس علاقے میں کام پہنچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محنت اس نوعیت کی ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا بلغو عنی تو حکمت کے ساتھ نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ آج امت کو محبت دینے کی ضرورت ہے ہم یوں کہ شرابی ہے کون جائے اس کے پاس لیکن جماعتوں نے ایسے لوگوں کو جو یوں کہتے کہ ہم آئیں گے آپ کے ساتھ لیکن بوتل لائیں گے تو شروع میں ایسا بھی ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر جب عظمت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فضائل والا علم سنا اور ان کے دلوں میں نرمی اور محبت پیدا ہوئی تو وہ چیز تو چھوٹی گئی آج امت کو شفقت دینے کی ضرورت ہے محبت دینے کی ضرورت ہے ان کے پاس جانے کی ضرورت ہے اور ابھی بھی علماء کا احترام امت کے دلوں میں ہے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جہاں مولوی نہیں ہوتے وہ مولوی پہنچ جائے اور وہاں مستقل خدمت دینے لگے اور ابھی اس کی فیملی نہیں ہے باری سے کھانا کھلائیں تو وہ جس گھر کی باری ہوتی ہے وہ گھر والے اپنے خاوین سے پہلے اچھا کھانا اس کو کھلانا پسند کرتے ہیں کی دن گھر والا تو مزدوری کر کے بعد میں آئے گا ٹھنڈی روٹی کھائے گا ان کو وقت پر کھانا کھلایا جائے گا ابھی احترام ہے اور اس وقت دشمنوں کی ایک عجیب محنت چل رہی ہے کہ عوام کو علماء سے کاٹا جائے اور کی تاریخ کو دہرائی جائے حضرت مولانا علی میاں صاحب نے بہت سال پہلے اس بات کو کہا ہے آپ کے وہ الفاظ محفوظ ہے محنت کر لو اس سے پہلے اپنے آپ کو کھپا لو یہ مجاز مت بنو کہ بھائی ہم تو ہمارے پاس کنواں ہے کنواں پیاسا کنویں کے پاس آئے گا نہیں آج امت میں کفر اور شرک اور فتنے اتنے تیزی کے ساتھ پہلے کسی جگہ کوئی گاؤں میں بھی واقعہ ہوتا تھا تو اس دوسرے کونے والوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا پڑوس کے گاؤں کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا ابھی کیا نوعیت ہے اس گاؤں والوں کو پتہ نہیں دنیا کو پہلے پتہ چل رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرب قیامت کی احادیث میں یہ ہے کہ فتنے جب ایسے بڑھ جائیں گے کہ آنن فانن دنیا میں پھیل جائیں گے اور کبھی نوعیت یہ بنے گی کہ یصبح مؤمنا و یمسی امت میں چل پھر کر ان کا بھائی اب اب حافظ صاحب ہیں اب کیوں بیٹھے ہیں وہاں چلے جائیں تعلیم کے حلقے میں امت کو شفقت دینے کی ضرورت ہے ان کے پاس جانے کی ضرورت ہے ابھی احترام ہے اور لوگ بات سنتے ہیں بلکہ اپنی اولاد دیتے ہیں لوگ اس کو کچھ حافظ کرنا پڑے ان میں طلب ہے ابھی ذوق ہے تو دونوں طرح کی محنت درکار ہے جہاں علمی دنیا سے علمی علمی دنیا سے ان کی سیرا بھی مقصود ہے ایسے ہی ان کے عوام میں شوق اور رغبت کے لیے چلنا پھرنا اور فضائل کی تعلیم بھی مقصود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب بھی یہی تھی مکے میں پہلے فضائل کا علم اترا ہے مغیبات کا علم اترا ہے مغیبات کا علم اترا ہے نماز تو سن نبوی دس یا گیارہ میں معراج کے بعد آئی ہے ورنہ وہی ایمانیہ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جو چلانے کی ضرورت ہے اور عوام میں چل پھر کر ہماری یہ ذمہ داری ہمارے عوام میں کیا چیز پک رہی ہے پنپ رہی ہے وہ چلے پھریں گے تو پتہ چلے گا اس لیے ہم یہ نہیں کہتے تعلیم کا حرج کرو لیکن تعلیم کے بعد آپ کے پاس جو وقت باقی ہے اس میں چلنا پھرنا ضرور ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتیاز باقی رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ شرف اہل علم کو دیا ہے وہ شرف دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی شہادت میں علماء کو شامل کیا علماء کو شامل کیا ہے شرف ہے ہمارے لیے اتنا بڑا شرف ہے کہ اللہ جان مانگے جان حاضر ہے اللہ مال مانگے مال حاضر ہے اللہ تیرے کام کے لیے ہم رات میں بھی تیار ہے دن میں بھی تیار ہے اگر یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اللہ یہ آواز پوری دنیا میں چلانے کے لیے ہم حاضر ہمارے پاس چاہے مکمل علم نہیں ہے لیکن نسبت تو ہمارے ساتھ وہی لگی ہوئی ہے شہید اللہ انہو لا الہ اپنی شہادت کی اپنی توحید کی شہادت اللہ تعالیٰ خود دے رہے اور پھر اس شہادت میں بل ملائکہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ وَأُلُو العلم قائما بِالْقِسْمِ معمولی شرف ہے یہ ہمارے پاس چاہے پوری صلاحیت ہو علامہ انور شاہ اور حضرت تھانوی جیسے نہ ہو لیکن نسبت تو ہماری وہی ہے اور ہم سے وہ مطالبہ جو انہوں نے کیا ہے وہ نہیں لیکن اپنی اپنی بستیوں میں اپنے علاقے میں اب دو جملے ایک جماعت میں نکلنے والے کو ہمت افزائی کے دو جملے کہنا اس کے قدم جما دیتا اب جماعت میں گیا کوئی حال آیا یا آپ کے ساتھ کوئی حال جماعت میں ہے اور اس ساتھی پر کوئی حال آیا ہے تو آپ کے دو جملے اور سیرت کی روشنی میں آپ کے کوئی واقعہ بتا دینا اس کی دھارس بندھائے گا نہیں بندھائے گا اور یہ سیرت میں ہے ایک عورت کے بچے کا انتقال ہو گیا اور اس کو بہت صدمہ لگا ہوا تھا میرا کلیجے کا ٹکڑا چلا گیا ہے اللہ کے نبی نے اس کو بشارت دی ہے جنت میں یہ جملہ دیا نا جنت میں اس سے کہا اگر تو چاہے تو میں دکھاؤں لیکن ایک طرف وہ مغیبات کا علم اتنا تھا یا رسول اللہ ہو سکتا ہے میری نظر دھوکہ کھائے آپ کی نظر جو دیکھ رہی ہے وہ صحیح ہے تسلی ہو گئی نہیں ہو گئی ہمیں انہی سے امت کو سہارا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں سے بھی شفیع المزنبین ہے آپ کا لقب ہے شفیع المذنبین جیسے آپ کی شفاعت قیامت کے میدان میں الگ انداز کی ہوگی کئی طرح کی ہوگی پہلی شفاعت تو ہوگی مخلوق کا حساب شروع کرنے کے لیے اور وہ بھی بخاری شریف کی طویل حدیث آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام وہ سب اور پھر آخر میں جب آئیں گے لوگ تو کہیں گے ہاں ہاں چلو چلو میں تمہارے لحاظ میں جا کے بات کروں میں جا کے بات کرتا ہوں اور اس دن کی اور اس دن کی ہولناکی کو اللہ نے کتنی جگہ بتایا ہے لیکن ایک جگہ اللہ نے اپواد کر دی اللہ من ازین لہ و وردی لہ کوئی بات کرنے کی ہمت لا الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا اللہ اس کی بات بھی سننا پسند کرتے ہو اس سے راضی ہو کہ ہاں بھائی یہ کرے تو ٹھیک ہے اس کو بھی پسند ہو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے ایک دعا اسے ایسی دی گئی کہ جس وقت جو مانگے جس طرح مانگے جہاں کہے جو کہے وہ کر گزرے ہر نبی نے اپنی دعا کو وصول کر لیا ہے میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیا تو کہیں گے ہمیں ہاں، حاضر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے اور وہ کہتے ہیں اتنا لمبا سجدہ ہوگا اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں جب تک اللہ چاہیں گے مجھے سجدے میں رکھ چھوڑیں گے اور سب نبیوں کہیں گے آج ایسے اللہ جلال میں ہے کہ آج سے پہلے نہ نہ اتنے کبھی جلال میں آئندہ کبھی ہوں گے جلیل القدر انبیاء ڈر رہے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے عیسیٰ روح اللہ ہے موسا کلیم اللہ ہے لیکن سب لرز رہے ایک مرحلہ تو یہ ہے تو پہلی شفاعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ بھائی شروع کر تو جتنا لمبا سجدہ ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ ایسی تعریف کسی نے نہیں کی ہوگی اتنی حمد کروں گا اتنی اتنی تصویر پڑھوں گا پھر اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے یا محمد ارفع رأسک سر اٹھائیے سل شفع شفا مانگ کرو آپ کیا چاہتے ہیں جس پر آج انگلی رکھ دیں وہ چھوڑ دیں جس کے بارے میں آپ آپ جو سوال کریں آپ کا سوال پورا کیا جائے گا تو درخواست کے لیے حساب شروع ہو جائے گا بعض مومنین کو رفع درجات کی سفارش ہوگی اللہ تھوڑی کمی ہے چھوڑ دیجئے بہت کام کیا ہے درجات بلند کر دو اور دے دیجئے انہوں نے کشت کے زمانے میں کام کیا ہے جب لوگ متوجہ نہیں تھے یہ اپنا پیٹ کاٹ کر کام کر رہے تھے رفع درجات کا لیے دے دیجئے بعض گنہ گاروں کو ان کے گناہوں کی تخفیف کر دیجئے اب چھوڑ دیجئے یہ ہوگا اس لیے علماء انبیاء کے وارث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اللہ ہمیں شرف دے ہماری نسبت بہت اونچی لگی ہوئی ہے ہمیں امت کو سہارا دینا ہے سنبھالا دینا ہے اپنے اپنے علاقے میں اپنی اپنی مسجد میں اللہ کے رسول ہر طرح سے ناراض بھی ہوتے تھے اور آپ کی نکیر جو ہوتی تھی وہ کیسی ہوتی تھی کسی شخص کو نشانہ بنا کر نہیں ماں بالو اقوام ارے لوگوں کیا ہو گیا صحابہ سمجھ جاتے صحابہ سمجھ جاتے ایک مرتبہ آپ نے حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل صدقات میں کہ ایک جب دین پھیل گیا اور علم اللہ تعالیٰ نے اتارا اور لوگ جھوک در جھوک ایمان اسلام میں داخل ہونے لگے تو آپ نے یہ بھی فرمایا ارے لوگوں کو کیا ہو گیا اپنے پڑوسیوں کو علم نہیں سکھاتے ان کو سمجھدار نہیں بناتے کیا ہو گیا تم کو لوگوں کو کیا ہو گیا اپنے پڑوسیوں کو علم نہیں سکھاتے ان کو ان کو سمجھدار نہیں بناتے وہ یہ کام کر گزرے ورنہ ان کو دنیا میں سخت سزا دوں گا صحابہ یہ برداشت کر سکتے تھے اللہ کے اللہ کے نبی کی ناراضگی برداشت کر سکتے تھے تو لوگوں میں چرچا ہوئی ہوا کیا اور لوگ ہیں کس کو کہا جا رہا ہے کس کو کہا جا رہا ہے تو کسی نے کہا کہ لوگ کی قوم تو پھر آپ نے پھر وہ جملہ پھر انہوں نے ایک سال کی مہلت مانگی کہ رسول اللہ نے ایک سال کی مہلت دی تو محنت کے لیے بھی سال مصحف بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سال لگایا مدینہ منورہ میں وہ کون مصحب جن کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں پانی آ جاتا پہلی زندگی کو یاد کرتے لیکن اس قربانی کے لیے مصحف کا انتخاب ہوا جب آپ مدینہ جائیں مدینہ مدینے والوں کا ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے کوئی آدمی تجویز کر دیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو لے جاؤ اور وہاں کوئی بنگلے میں نہیں ٹھہرے تھے کمرے میں نہیں ٹھہرے تھے <laughs> کیا زرارہ بن اوفا ان کے بگیچے میں اسد بن زرارہ اور پھر وہ دو بڑے سرداروں کو ایک سردار کو کہا بھائی یہ کوئی پردیسی آدمی لایا ہے اور یہ ہمارے آدمیوں کو پتا نہیں کیا کیا باتیں سمجھا رہا ہے وہاں ماحول نہیں تھا کیا کیا باتیں سمجھا رہا ہے تو وہ آئے سردار وہ نیزا لے کر آئے وہ سامنے والے بھی سردار کون سا آدمی یہاں بلا رکھا ہے کیا کر رہے ہو کیا بات ہو رہی یہاں تو انہوں نے بھی ایمان کا نور لیا ہوا تھا اور ان سے کہا کہ دیکھو بھائی بات تو صحیح ہے ایک آدمی ہے لیکن اس کی بات سن لو اگر آپ کو پسند آئے ٹھیک تو حضرت مصحف رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو خوبیاں سنائی ہے تو وہیں مسلمان ہوئے اور جا کر پوری اپنی قوم کو لے ایمان میں داخل کرنے کا سبب بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا تھا جس میں انہوں نے محنت کر کے اسلام کا نور داخل نہ کیا لیکن ہاں مدینہ میں کچھ اور لوگ بھی تھے اور جن کے دلوں میں نفاق یا فکر تھا تو وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو گرانے کے چکر میں ہمیشہ رہے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑ دے کوئی چاند تاوے تو چھوڑتے نہیں تھے غزوہ بن المستلق میں کیسی شرارت ہوئی کیسی شرارت ہوئی ایک مہاجری ایک انصاری کو آپس میں ذرا سنا ناچاکی ہو گئی انہوں نے کہا یا المہاجرین یا الانصار تو جماعتیں کھڑی ہو گئی سامنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں آپ ناراض ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا ارے میرے ہوتے ہوئے تمہاری یہ پوزیشن بن رہی ہے ناراض ہو گئے اور وہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا لیکن یہ چانس اس نے چھوڑا تو انصاریوں کو کہا کہ پہلے سے مدینہ میں رہتے تھے ان لوگوں نے ہاں ہاں امید باتیں کرتے تھے ادھو آدھ مال لے لو یہ لے لو لے دیکھو اور اب تو ہے نا جا کے ہم ان کو این آر سی کر دیں گے نکال دیں گے نکال دیں گے ہم عزت والے یہ مجلس میں جو ذہن سازی ہو رہی تھی اس میں ایک صحابی تھے یہ بات وہ کم عمر تھے لیکن یہ بات انہوں نے وہاں تک پہنچا دی یا رسول اللہ اسی باتیں کر رہے ہیں لوگ پردیسی شمار ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ان کے بیٹے پکے ایمان والے تھے تو انصار کے بڑے لوگوں نے کہا بھائی یہ تو بچہ ہے اس چھوڑو تو بڑا آدمی ہے ایک بچے کی بات لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین اتار کر ان کی ساری علامت بتا دی تو ان کی تو عزت بڑھ گئی پھر اس کو پتہ چلا تو جھوٹھی جھوٹھی قسموں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اپنی برات میں ایسا بات نہیں ہوئی لیکن ان کے بیٹے غیرت مند تھے ایسا نہیں ہو سکتا سب کے سامنے کہیے نا تو کھڑے ہو گئے جب تک یہ نہ کہے میں ذلیل ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز بغیر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت یہ تھی کہ باپ نے یہ درخواست کی تھی موت کے وقت میں کہ بیٹے تمہاری بات سنیں گے مجھے ایک درخواست کر لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مجھے مل جائے میرے کفن میں رکھ دو کچھ ہو جائے میرے لیے راستہ ہو جائے آپ نے وہ بھی منصور کر لیا آپ کا برتاؤ یہ تھا اس لیے بزرگوں اور بھائی اللہ نے ہمیں بڑی نعمت دی ہے شکر گزاری آج سے پچاس سال پہلے تو کچھ نہیں تھا آئندہ آپ کی محنتوں سے کتنا وجود میں آئے گا وہ تو اللہ کے ہی لگے اس لیے ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن تھوڑا سا اس مزاج کو بڑھانے کے لیے ترقی دینے کے لیے امت کے ہر قسم کے طبقے میں گھسنے کے لیے ہمارے بڑوں نے سال مانگا کہ ہر موسم سے گزریں ہر ہر طبقے سے گزریں ہر ہر مرحلے سے گزریں اور ہر علاقے سے گزرے بہت سے علاقے میں بہت خوبیاں ہیں بہت سے علاقے میں سخت ہے بہت سے علاقے آپ کو ہاتھوں میں رکھیں گے بہت سے علاقے آپ کو وہ نہیں جانیں گے حافظ صاحب ہے کبھی کبھی تو اچھا آ گئے کبھی کبھی ایسے سب یا ہم لوگ یہ نئی بیکری کہاں تھی وہ نئی بیکری والے بڑوانی جب ہم چھیاسی میں آئے تھے شاید تو وہاں مسجد میں قیام نہیں تھا تو میں میں اس کالونی بارش ہوئی تھی لیکن پھر نکلے تھے بارش رک گئی تو ہم نکلے ایک آدمی وہ ملاقات ہی نہیں دے رہا ہے ارے اور اندر ٹی وی چل رہی تھی ٹی وی کیا مووی چل رہی تھی وہ باہر نکل کے نہیں آ رہا پھر اس زمانے میں تو بہت مخالفت تھی بہت زور تھا تو میں نے کہا بھائی حضرت بات نہیں نہیں تم لوگ تو اس سے ہو ارے بھائی میرا کلمہ سنانے آیا ہوں دیکھو میں زور سے پڑھتا ہوں وہ گھر میں تم گواہ رہنا میں ایمان ایمان والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ سنا سنا رہا ہوں اس کے دل میں اللہ نے کچھ محبت ڈال دی مسافر کے لیے آیا رہنے کے لیے آؤ پھر گھر میں بٹھایا پھر خود بحث کرنے لگا کیا کرنے لگا تم تو یہ نہیں مانتے تم تو یہ نہیں مانتے یہاں تک آیا تم تو حضور کو حاضر نظر نہیں مانتے تم تو یا رسول اللہ نہیں کہتے میں نے کہا میں کہتا ہوں یا رسول اللہ حضرت مفتی عبدالرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے شاید چوتھی جلد میں لکھا ہے کہ بغیر اس عقیدے کے کوئی آدمی محبت میں لیا تو اب اس سے اور ٹھنڈا ہوا لیکن وہ حاضر ناظر کے عقیدے پر جب گیا ٹکر ہو گئی <laughs> میں نے کہا کیا کرنا یا اللہ پاک کوئی بات ذہن میں ڈال میں کیسے ان سے نمٹوں اللہ نے فوراً یہ بات الزامی ڈالی میں کہا آپ تو کی شادی ہو گئی اللہ میں اللہ کا اتنا شکر ادا کیا وہ کہتے نہیں تمہاری بات صحیح ہے پھر کئی باتیں ہوئی تمہاری بات صحیح ہے وہ ہمارے مولوی ہم کو غلط سمجھاتے اللہ تعالیٰ تو رب ہے اس کو تو اپنے بندوں کا حساب لینا ہے اس نے نعمتیں دی ہے تو نعمتوں کا حساب وہ لے گا آپ کو زندگی دی ہے تو زندگی کا حصہ بولے گا آپ کو ایمان دیا ہے عوامر دیے ہیں تو اس کا حساب لے گا وہ اللہ کا حق ہے اور وہ حاضر و ناظر ہے اب وہ آیت سے انہوں نے غلط شاہدوں و مبشروں و شاہد سے حاضر ناظر اور عوام کو ہم عوام میں پوچھیں نے کہا کل آپ کا اسٹیج لگے گا اور ہمارے مولوی کو بلاؤں گا مصیبت آ اور بہت دندن آتا تھا وہاں اس زمانے میں کوئی مجھے نہیں معلوم ہے کون تھا تو وہ یہ الزامی جواب سے وہ بیچارہ بہت متاثر ہوا ایسے لوگوں کے دلوں میں کیا کیا دماغوں میں چلا رکھا ہے جب ہم عوام میں جائیں گے اس لیے یہ سال ماشاء اللہ اس میں سال لگے ہوئے کتنے ہاتھ اٹھائیے اللہ آپ کا ماضی کی قربانیوں کو مقبول منظور فرمائے ہاں،, ہاں ہاں ابھی بیرون کی آپ کی جماعت گئی نا جی۔ اس میں کوئی منصب گئے جی۔ کون دونوں جماعتوں کون سی جماعت مولوی یہی سوچتے ہوں گے ہمارے مولانا اسماعیل صاحب کہتے ہیں دیکھو کام نکلوانے کے لیے حسن بصری کا درجہ نہیں اللہ تعالیٰ سے کام نکلوانے کے لیے حالت شرط ہے حالانکہ ہمارا اس آیت پر ایمان ہے ہمارے ایک ساتھی تھے مولوی عبد الحمید صاحب ہلول والے انتقال ہو گیا ابھی دو سال ہوئے میں ان کے پاس بیٹھا وہ پوچھا کہ مول صاحب آپ کا بیرون کا سفر مول صاحب پہلی بار ارادہ کیا تھا پیسے تو تھے نہیں میں نے کہا کیا کیا کہ وہ پینتالیس ہزار کا خرچہ تھا اور میں نے فیصلہ کیا مجھے جانا ہے آپ بھی کرو گے نا فیصلہ فیصلے کے بعد جانا ہے فیصلہ کیا مجھے جانا ہے گھر والوں کو لے کر گئے گھر والی کو تو پہلے شامل کرنا چاہیے ہم لوگ تو ان کی سورے فاتیہ نہیں سن رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں قابل قدر ہے اور مسائل کی وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بشتی زیور لکھی ہے عورتوں کے لیے اس کا مقدمہ پڑھے کیسے کیسے حالات سے گزر کر کیوں لکھی ہے اگر عورتیں پڑھ لیں تو آدھی عالم ہو جائے اس زمانے میں جہاں ضرورت تھی تو کچھ ہنر اور فن بھی لکھے اندر اور ضرورت تھی اپنی دیہاتوں میں تندرستی کی تو اس کی تندرستی کی یا طب کی باتیں بھی اندر لکھ دیا تھے حضرت حکیم بھی تھے تو کیا کہنے جا رہا تھا ہم تو اجانی سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے اجانی نے کہا وہ کیا جانے کہ انڈونیشیا میں پینتالیس ہزار کا خرچہ لگے گا تو انہوں نے کہا تمہارا راجدوت چھتے ویسی راجدوت تھا پرانی پرانا پرانا راجدوت دیکھا تو بولے بیچ دو تھا پرانا چلو کہیں مانتے نہیں بیچ دیا پندرہ ہزار آئے خرچہ کتنا ہے پینتالیس پھر گھر والوں سے پھر مشورہ کیا ہم لوگ مشورہ نہیں کرتے کہ بھائی پستالیس کا پینتالیس کا خرچہ ہے یہ کون ہے حافظ صاحب ہیں تو وہاں ہلکے میں چلے جاؤ یہ مول صاحب لوگ ہیں تھوڑے اندر جی،, جی ہاں جزاک اللہ مانگرول کے ہو ہاں ارے مانگرول میں بھی سینکڑوں حافظ ہو گئے جی، جی۔ ہزاروں حافظ ہو گئے اور صبح سائیکل لے کے جو چلتے ہیں نا پورے حافظوں کی لائن چلتی ہے اور آج سے پچاس سال پہلے نہیں تھا اور مولانا عبداللہ صاحب اور مشورے سے وہاں ٹھہرے اور پھر لوگوں نے قربانیاں دی تو اللہ نے وجود دی اب ان کیا بڑے مدرسے ہیں ہاں, ہاں۔ تو مولوی عبد الحمید نے گھر والوں سے پھر مشورہ کیا کہ پندر آیا سے بیس تیس بنا والا سے تو وہ بھی اللہ کی بندی ایسی جو اپنی بھینس ہے وہ بیچ دے بھینس ہے وہ بیچ دو لیکن تم کیا کرو گے کہ وہ بھینس نا تو دودھ سے اپنا گزارا ہوتا ہے تو ہم کھیت میں مزدوری کر لیں گے اور جی۔ چالیس ہزار آئے کتنے ہوئے بولو نا اور لگانے کے کتنے ہیں پینتالیس آ گئے پچپن تو پانچ ہزار دس ہزار ان کو دے رہے تھے کہ تم گھر کے کے خرچے لیے رکھو ہمارا تو ہو جائے گا دیکھیے نہیں رکھو تو دس دیے نا تو انہوں نے پانچ کے تم سفر میں جا رہے ہو پانچ ہزار اور زیادہ لے جاؤ دور جا رہے ہو پردیش جا رہے ہو پتہ نہیں کیا ضرورت پڑے تو پانچ زیادہ اب وہ بھینس جس کے ہم بکی تھی اس کے پڑوس میں کوئی آدمی رہتا تھا اس کو نہیں معلوم کہ مول صاحب تو اس کے لیے جماعت میں جا رہے ہیں اس لیے بھینس بیچی ہے لیکن اس نے کچھ پلاٹنگ کر رکھا تھا تو مول صاحب کو کہ بھائی ہم نے بھائی پیسہ چلاؤ نا اپنے بھی ہفتہ سسٹم نہیں چلے ہم نے بھی بک کر لے ان کی بھی تو پانچ ہزار جو زیادہ تھے نا تو پچیس سو پچیس سو میں وہ دو بک کر اور اللہ اللہ اللہ سے برکت لوٹاتے تو ٹھیک ہے اور چلے گئے اب اس پوزیشن میں آدمی گیا ہوگا تو کتنی دعاؤں کا اہتمام کرتا ہوگا وہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے ارے بولو کوئی کمی ہے وہی عبد الرحمان بن عوف پنیر بیچتے بیچتے دنیا سے جا رہے ہیں تو کتنا سونا تھا جو کلاڑی سے کاٹا گیا اللہ دینے والے بھی ایسے ہیں المعتی ہو اللہ المعتی چار مہینے لگا کے واپس آئے نہیں تو اس علاقے کی کچھ نوعیت اللہ نے بدل دی تھی اس زمانے میں لوگ ٹوٹ پڑے اس پر اس جگہ پر سب بک گئے ری سیل ہو رہے ری سیل میں بھی زیادہ مل رہا ہے یہ دو بچے تھے جب واپس آئے نا تو شارٹ میں کہوں بھی دوبارہ واپس ہمارے کہتے ہیں جو اپنی طاقت ہے وہ لگا اپنی جو طاقت ہے وہ لگا اور ابھی تو یہ ان لوگوں کو ہم یہ نہیں کہتے مدرسہ چھوڑ کر اچھی ترتیب مدرسے کی جما کر نکلنا چاہیے اور آپ کے اس علاقے میں یہ اتنا نور آپ نہیں چاہتے ہر گھر میں ہو جائے تو وہ قربانی دیں گے علم کی اہمیت پڑھیں گے آپ کی زبانی سنیں گے گھر سے نکلیں گے پھر یکسو ہو کر بیٹھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں وہ بات ڈالیں گے اور ضرور ڈالیں گے یہ فضائل کی تعلیم کا تو کیا اثر ہوتا ہے ایک اجتماع کی بات کر رہا ہوں یہ جیسے یہ آواز آ رہی ہے یہیں قریب میں کھانے کا زون تھا تعلیم کرانے والا تعلیم کرا رہا تھا اس کی آواز وہاں جا رہی تھی وہ فضائل قرآن کر رہا تھا وہ اس کے جو قرآن کے فضائل پڑھ رہا تھا اس میں تھا کہ اس کے والد کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا تو وہ آدمی خدمت کرتے کرتے اس کے دل میں یہ دائیا بن رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو حافظ بناؤں اور اس نے بنایا اس نے بنایا ایسے اپنی عوام کو لے کر چلنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے محنت کرنی چاہیے اپنی بساط بھر کوشش کرنی چاہیے ہم نے کہتے علم کو اور اس کے مشغلے کو چھوڑ دیا مولانا ابراہیم صاحب کہتے بھی ہمارے کام میں یعنی ترتیب ہے ایک ہی چیز جمع ہے لیکن ترتیب ہے جیسے نماز میں روکو ہے وہ سجدے کی ضد ہے قیام ہے وہ سجدے کی ضد ہے لیکن اس کی ترتیب ہے بھئی پہلے قیام ہے بھئی اس میں قرآت ہے پھر رکو ہے تو ایسے ہی اس کام میں ترتیب اس میں داخل کرنے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ سب تیار ہوں اب بتائیے کہ ہمارے لیے چاہے بیرون کا مشورہ ہو تو بیرون اندرون ہو تو اندرون انشاءاللہ جو ہمارے ذمہ دار جو مشورہ آپ میں طے ہو انشاءاللہ چار میں جن کا سال لگ گیا ہے وہ چار اور مدرسے کا اچھا ترتیب دے کر اپنا بدل اور مشورے سے درخواست دے کر ارے نہیں دیتا تو ہاں چاہ لو ایسے نہیں تو اب کون ہمت کر کے کہتا ہے اچھا جن کا سال نہیں لگا وہ بھی ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ سال لکھوائیے کوئی لکھے گا بھائی مقامی بھائی صاحب صاحب میں سال کی نیت کر لو اب تو ماشاء اللہ سال میں بڑی عمر کے اولاد والے علماء بھی آ رہے جی کون لکھوا رہا ہے سال مولانا عبد الرقیب مولانا عبد الرقیب صاحب کہاں پڑھاتے ہیں باغ مولانا حافظ محمد احمد کہاں خرگون کے ان کے چار مہینے ان کا سال اللہ آسان کرے گا فیصلہ کرو فیصلے کے بغیر نہیں ہوتا اور کس کا سال باقی ہے ارادہ کر لو ماشاء اللہ ہمت ابھی آپ کا فیصلہ کرنا ہے فیصلے کے بعد آپ ترتیب دینی ہے پھر جانا دو مہینہ چار مہینہ چھ مہینہ شابان میں مدرسے کی اچھی ترتیب دے کر جی اور فرمائیے فرمائیے فرمائیے اور اور فرمائیے اور کون بولے کہاں کے کہاں کے باغ کے ہاں، سامنے پورا لکھو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کو پوچھنا پڑ رہا ہے کیوں رہنے والے کہاں کے کہاں بہت زوردار ہے ہم لوگ گئے تھے دو دو ہزار میں عرب جماعت جماعت کے ساتھ تو نقد دی تھی ہم ایک کالی ٹوپی والے مول السمد تھے نہیں عبد السمد کیا پیچھے سے جن کا سال باقی ہو ارادہ کر لیجئے آج کے آج نہیں جانے کو کہہ رہے لیکن فیصلہ کرنے کو کہہ رہے کہ بھائی انشاءاللہ شعبان میں جائیں گے شبوال میں جائیں گے رمضان میں جائیں گے آپ فیصلہ کرو شعبان سے لو انہوں نے کہہ رہے شعبان سے اللہ تعالیٰ بحم قبول فرمائے آسان فرمائے جی جی کوئی بچے نہیں انشاءاللہ آپ کا ارادہ ہے نا ارادہ وہ اندر کام کرے گا وہ آپ کو فکر دلائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے اسباب بھی دکھائیں گے آپ شروع کر دیں پھر اللہ آسان بھی کر دیں اور کون ہے کتنے ہوئے تین چار ہوئے بھائی ایک حافظ صاحب ہے جی۔ ان کے تو چار مہینے لکھے مذہب کے سال اور اور اور اچھا جن کا سال لگ گیا ہے وہ یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہمارے چار مہینے چاہے اندرون کا ہے چاہے بیرون کا ہے کیا آپ کے چار مہینے کا ارادہ کرو یہ جو آپ جائیں گے چار مہینے بارہ آدمی لے کر گئے تو بارہ خاندان آپ کے ساتھ اور ایک بارہ بارہ آدمی میں جو الگ الگ فکر لی ہے تو ان کی نسل میں آپ چیز چھوڑ دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑ دیں گے بہت ہوا ہے جی اور اور فرمائیے بیرون کہیں تو بیرون اندرون کہیں تو اندرون ایسا کون ہے اور آخری درجے کی بات ہے کہ اپنا سالانہ چلہ سال والے وہ تو بتا دیجیے اچھا یہ سال والے ذرا علماء کھڑے ہو جائیں تھوڑے سے ان کی زیارت ہو جائے مولانا یہ ہمارے بزرگ ہیں مولانا عرفان صاحب تھوڑا سا پیچھے لے کر جو اپنا سالانہ چلے کی ترتیب اچھا امام صاحب آئیے کہاں کے